دیکھیے اس بات کو اچھی سے سمجھ لیجیے کہ اس معذم جو ہے کسی ڈکشنری کے لفظ کا نام نہیں یہ کسی کتابوں میں جو دیے ہوئے الفاظ ہیں ان میں سے کسی لفظ کو بولنے کا نام نہیں ہے یعنی کسی خارجی لفظ کا نام نہیں ہے آپ کیفیات جو ہے آپ کے ذاتی کیفیات سے جو ابھرتے ہیں الفاظ ان کا نام اس میں تو آپ کی کیفیت کسی ایک عام لفظ کو اس آدم بنا دیتی ہے یعنی وہ کوئی ملیالہ کے الفاظ نہیں ہوتے ایسا نہیں کہ جو ملیکہ کی زبان ہے اس کے الفاظ ہوتے ہیں یہی الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس میں کیفیت آپ بھر دیتے ہیں آپ کیفیت اب کیفیات کی وجہ سے اس میں ایک نئی شان پیدا ہو جاتی ہے جسے ایک بزرگ نے ایک قصہ بتایا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے تو ایک فقیر عورت تھی فقیر عورت آئی وہ مانگ رہی تھی یعنی بھیک مانگ رہی تھی اس نے کہا کہ بابا کچھ مدد کر دے بابا کچھ پیسہ دے دے تو چونکہ یہ لوگ بہت ہی سیریس گفتگو کر رہے تھے بہت سیریس باتیں کر رہے تھے آپس میں چند آدمی تھے تو ان کے دماغ سے نکل گیا بڑے بیوقوف ہے مطلب ہم اتنے اہم باتیں کر رہے ہیں اس میں مداخلت کر رہی بڑی بیوقوف ہے عورت تو اس عورت نے کیا کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ بابا غریب بیوقوفی ہوتا ہے یہ کہاں چلی گئی کہ بابا غریب بے وقفی ہوتا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا سخت آج تک میری زندگی میں کبھی کسی نے مجھ کو چوٹ نہیں پہنچی تھی کسی چیز سے یا یعنی اس کے ان الفاظ سے پہنچی دیکھیے اب بابا غریب بے وقفی ہوتا ہے سادہ الفاظ ہیں سادہ الفاظ ہیں لیکن اس نے جس کیفیت کے ساتھ اس کے بعد وہ الہا کرتی کچھ بھی کرتی پاپ کرتی لیکن وہ چلی گئی یہ کہا کر کے کہ بابا غریب آدمی بیوقوفی ہوتا ہے تو اس ایک زبردست ضرب تھی یہ جو پھر وہ بھولے نہیں آخر وقت تک تو آپ کتنا زیادہ آپ نے انوالو کیا اپنے اللہ میں دین میں دعوت میں ان چیزوں سے وہ کلمات نکلتے ہیں جو اس میں آدم ہوتے ہیں ایک بڑے عالم کا واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ مصنوع عربی زبان میں دعا کیا کرو کیونکہ انہوں نے اللہ تک اپنا راستہ بنا لیا ہے یہ بالکل بے معنی بات ہے بالکل بے معنی یعنی کچھ اس میں معنی نہیں انہتن ہوا قائل ہوا وہ جانتے ہی نہیں جیسے میں آج کہ فقی ذہن منطقی ذہن فنی ذہن کو خبر ہی نہیں کہ کیا چیز ہے جو اللہ کے اس معذم بناتی ہے کس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی الفاظ ہیں جو اس معذم ہے کوئی دوسرا الفاظ نہیں ہے یعنی کچھ الفاظ جو عربی زبان میں آ گئے ہیں بس وہ تو ہیں اس معذم باقی الفاظ ہیں وہ اس معذب نہیں ہیں یہ بالکل ہی بے خبری کی بات ہے سب بے خبری کی بات ہے میں روزانہ اپنی زندگی کے واقعات سوچتا رہتا ہوں یا دوسروں کے واقعات دیکھیے آپ کی اپنی زندگی جو ہوتی ہے اس میں ایک ذاتی ٹچ ہوتا ہے جسے اپنی زندگی میں اگر آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس مل جائے تو بہت اہم ہوتا ہے وہ ایک ایک غیر کے کسی واقعے کو لیں آپ تو اس میں اتنا زبردست قسم کا پرسنل ٹچ نہیں ہوتا اپنا وہ تو بہت زبردست قسم کا پرسنل ٹچ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ آپ کو کیفیات ملتی ہیں جیسے کل پرسوں مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا میں جب گاؤں میں رہتا تھا آپ لوگ میرے گاؤں میں گئے غالب بڑھیا تو یہ نوجوانی کی بات ہے شاید ستر برس ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو سیونٹی ایئرس تو وہاں پر ہمارے خاندان میں خاندانی دوست ایک تھے بات کو پاکستان چلے گئے اب ان سے کوئی رب نہیں ان سے ہمارا ہے تو بھائی ہم دونوں ہم عمر تھے تو ہمارے آپس میں بہت دوستی تھی یعنی پورے فیملی میں سب سے زیادہ میری جو دوستی تھی انہیں سے تھی عطیق قبل انصاری سے اچھا وہ رہتے تھے لکھنؤ میں ان کے باپ جو تھے لکھنؤ میں وہ تھے ڈائریکٹر تھے جیل انڈسٹریز کے ایک اس میں ایک بڑا عہدہ ہوتا تھا وہ تو ایسا ہوا کہ بیمار پڑ گئے وہ تو بیمار جب پڑ گئے تو وہ اصل میں وہ اقبال سہیل صاحب کے نواسے تھے وہ تو اقبال سہیل صاحب کے جو ہمارے شہزاد بھائی تھے ان کی فیملی جانے کی دیکھنے کے لیے ان کو یعنی بڑھیا سے روانہ ہوئے وہ لوگ اور فریا اسٹیشن جو آپ نے دیکھا ہوگا فریا اسٹیشن سے ٹرین پکڑنی تھی اب میں بےقرار تھا کہ میرا دوست بیمار ہے میں بھی جاؤں لیکن اس وقت میرے پاس پیسہ ویسا نہیں ہوتا تھا میں اس پوزیشن میں یہ تھا کہ میں ریل کا ٹکٹ لوں اور لکھنؤ جاؤں تو لیکن بے بےچینی تھی میرا دوست بیمار ہے تو کیا ہوا کہ وہ لوگ گئے آگے میں بھی چپکے سے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا حالانکہ میرے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں تھا پیسہ کچھ نہیں تھا بس ایک دیوانگی تھی ایک تو اسٹیشن پہ جب پہنچے ہم میں جو مین بلڈنگ ہوتی ہے وہاں وہ لوگ تھے تو وہاں پر ٹکٹ لے کر کے وہاں پر اس کے کے سامنے ڈبے میں سوار ہو رہے تھے میں بالکل پیچھے ان کو چاہتا کہ وہ لوگ مجھے نہ دیکھیں تو پیچھے کے ڈبے میں میں جا کر کونے بیٹھ گیا بلا ٹکٹ کے اب اگر ان کو بتایا ہی یعنی دیوانی کی یعنی بالکل نادانی کا سفر تھا یہ لیکن بس بیٹھ کے جا کر کے تو کیا ہوا پھر کہ ابھی ٹرین روانہ نہیں ہوئی تھی کسی نے کو دیکھ لیا اور جا کے بتایا وہاں فیملی والوں کو اسلام احمد صاحب بڑوں میں تھے جو لوگ جا رہے تھے ان کے کسی نے بتایا اسلام احمد صاحب کو تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا نہ انہوں نے مجھے کوئی ڈاٹا نہ کہا کہ بغیر ٹکٹ کیسے بیٹھ گئے ہو کچھ بھی نہیں کہا بغیر مجھ سے کچھ کہے ہوئے ٹکٹ میرا بھی لے لیا مجھ سے کہا بھی نہیں میرا بھی لے لیا ٹکٹ لتیا کو میں لکھنؤ پہنچ گیا ان کے ٹکٹ پر مطلب ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی چلو اس کو بھی لے لیتے ہیں اب آ گیا ہے تو کیسے لوٹائیں اس کو تو اب یہ مجھے یاد آیا تو میں سوچا کہ خدا شاید آخرت میں ایسا ہو کہ لوگ خوش ہو کر کے جنت میں جا رہے ہو جنت کے گیٹ میں داخل ہو رہا ہوں میں بھی چھپ چھپا کر کسی رانے کرانے سے پہنچا ہوا تو فیصلہ کہ آپ تو تو میں نہیں تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے کہ چلو بھائی آ گیا چلو اس کو بھی داخل کرو تو آپ کی زندگی کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ مؤثر طور پر پوائنٹ آف ریفرنس بنتے ہیں مجھے روزانہ میں سوچتا رہتا ہوں آج بھی کسی واقعے کو سوچا میں نے ہر آدمی کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں کوئی ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے اس کی لیکن لوگ سوچتے نہیں سوچتے نہیں ایک تو بہت ہی غلط عادت لوگوں کی ہے کہ ایسی باتوں کو ذکر بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم گاؤں وقت ہمارے پسند ہوتا تھا یہ کیسے ہم بتائیں کسی کو تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا پسند تھا تو اپنے جھوٹے اس کو کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ جھوٹے سیلف ریسپیکٹ کی خاطر وہ اپنے کو محروم کر لیتے ہیں ایک بہت بڑے point of of reference reference سے پوائنٹ سے اکثر آپ دیکھا ہوگا لوگوں کو پچھلے دور میں ان کی غربت اگر تھی پچھلے دور میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا سامان تو اس کو بتانا پسند نہیں کرتے تاکہ معلوم ہو کے پہلے بھی ہم اچھی حالت میں تھے تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بدل وہ کرتے ہیں سیلف ریسپیکٹ کے لیے لیکن وہ ہوتا ہے سیلف کلنگ وہ سیلف کلنگ کیونکہ وہی تو پوائنٹ آف ریفرنس آپ کے لیے بس فرض کیا کہ آگ کے پاس بچپن میں پیدا ہوئے تو آگ پاس ایک جھوپڑا تھا ایک جھوپڑا تھا جس میں آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا اچھا آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسباب پیدا ہوئے کہ آگ کے پاس ایک اچھا گھر ہو گیا ہے تو وہ آپ کے لیے پوائنٹ آف فرنس ہے کہ خدا دنیا میں میرے پاس جھوپڑا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا لیکن تو نے مجھے ایک اچھے گھر پہنچا دیا تو آخرت میں بھی ایسے برا حال ہوگا جب دنیا میں تو نے مجھے پسند نہیں کیا کہ میں جھوپڑے میں جیوں اسی مروں تو کیا تو ایسا نہیں کرے گا کہ آخرت میں مجھے وہاں بھی عنایت کرے میرے ساتھ پھر وہ حدیث یاد آئے گی آپ کو کہ بھی بھلے دن بھی خیر کہ خدا میں تیرے ساتھ خیر کرتا ہوں خدا میرے ساتھ دن خیر کرتا ہوں کہ دنیا میں تو نے تیر رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ میں جھوپڑے میں جیوں جھوپڑے میں مروں نے مجھے ایک اچھے گھر پہنچا دیا تو وہاں بھی میں خیر کرتا ہوں کہ وہاں بھی رحمت جو ہے گوارا نہیں کرے گی اس کو تو یہ جو لوگوں کا یہ بدا ہوتا سیلف ریسپیکٹ کا سیلف ریسپیکٹ یا سیلف اسٹیم کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ سیلف اسٹیم یعنی عزت نفس یقین کریے عزت نفس ہے ایک کلر جذبہ کلر کیونکہ بڑی بڑی دعائیں بڑے بڑے اذگار اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں